الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و اشدروہ بلدادی نلح تھی رہی کل ہی کفا بل شہیدا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 ولن يذر الله الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق منو بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے گاٹے اور ٹوٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے سال عمل کمائے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وسیعت کی وہ گاٹے اور ٹوٹے اور خسارے سے بچے رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل سرحلی من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من عرضی الشياطين واعوذ بك رب ان ربل حمد و صلاح صلاح و سلام کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنادہ بوتن رفیع ایک دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور پورے زور کے ساتھ بلند آواز میں ارشاد فرمایا بات کی اہمیت کے پیش نظر ضرورت کے پیش نظر معاشرے میں اس کی ضرورت کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا یا معاشرہ من اسلم ہی ولم یوسل ایمان و علاقل بھی اے لوگوں اور لوگوں میں سے خاص طور پر وہ گروہ جو اپنی زبانوں کے ساتھ تو اسلام لے آئے ہیں زبان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے ولم یفل ایمان ویلا فل بھی لیکن ایمان ان کے دلوں تک ابھی تک نہیں پہنچا جو زبان سے ہو وہ اسلام ہوتا ہے جب دل میں داخل ہو جائے تو ایمان بن جاتا ہے یہ پہلا درجہ ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا لیتا ہے تو اس کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو جوں ترقی کرتا جاتا ہے یوں یوں ایمان اس کے دل و دماغ میں گوشت پوشت میں رکھتا جاتا ہے چونکہ اس کو اسلام کی طرف سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کو بہتر سے بہتر رقم ملتے رہتے ہیں سب سے پہلا جو رقم ملتا ہے وہ مسلم کا لفظ ہے بہت عمدہ بہت عظیم شان لقب ہے جب ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر مسلم کے ساتھ مومن کا لقب بھی مل جاتا ہے پھر ذرا آگے بڑھتا ہے تو پھر متقی کا لفظ مل جاتا ہے کبھی محسن کا لفظ مل جاتا ہے پھر صابر و شاکر بن جاتا ہے بڑھتے بڑھتے دور نکل جاتی ہے بات اور مومن پھر اتنی سستے اکٹھی کر لیتا ہے اتنی سستے اکٹھی کر لیتا ہے کہ ہر طرف سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے جس طرف سے عذاب آنے لگتا ہے اس طرف سے کوئی نہ کوئی سست ہوتی ہے جو اس عذاب کو روک رہی ہوتی ہے اور مومن بہت ساری سسٹیں اکٹھی کر لیتا ہے یوم الانبیاء علیہ السلاط وسلام نے ایک دن ممبر پہ چڑھ کے پورے زور سے احساس فرمایا اے لوگوں کے ایسے دروہ جن کی زبانیں تو اسلام قبول کر چکی لیکن ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساسرما لاتو المسلمین مسلمانوں کو دکھ نہ دو مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اشارہ اور لوگوں کی طرف جو زبان سے بھی مسلمان ہوئے تھے دل مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی ابھی مفاج کے آثار باقی تھے رلا تو مسلمین میرے سچے اور کھڑے ساتھیوں کو تکلیف نہ دو دکھ نہ دو اجازت پہنچاؤ ولا تو آئیے رو ہم اور ان کو تانے بھی نہ دو مسلمان کو تانے دینے منافع کی عادت ہے مسلمان کبھی مسلمان کو تانا نہیں دیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت جان سے سننے والی بات ہے ہم سارے کے سارے اس بیماری میں مبتلا ہیں ہار دلانے والی بیماری میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں تو وہی ہے نا جس نے فلاں کام کیا تو وہی ہے نا جس کے بیٹے نے فلاں جرم کیا تو وہی ہے نا جس کی بیوی نے فلاں غلطی کی یہ ہار دلانا ہے ایپ ڈھونڈ کر ان کو یاد دلانا ہے لوگوں کو ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرنا جن سے ان کو دکھ ہو اس کو ہار دلانا کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڑنے اور پلے باندھ لیں امام الانبیاء نے فرمایا جو بھی کسی کو ہار دلاتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہی ہار اس کو میں کہیں سے دلائی جائے گی توجہ سے جو کسی کو ہار دلاتا ہے کسی کی ہاتھ جو کر کے اس کو تانے دیتا ہے جب تک یہ تانے وہ اپنے بارے میں سنے گا نہیں اس وقت تک مرے گا نہیں یہ اس کا نقد آزاد ہے اور نقد سزا ہے کیا مجھ کو کیا ہونے والا ہے اللہ ہم سب کو فرمائے میں آج آج مسلم مسلمانوں کو ادارے دو دکھنے دو نہ بلا تو آئیے روح اور ان کو ہار بھی نہ دلاؤ تانے بھی نہ دو اور تانے بھی ان کے کس قسم کے تھے ایسے بیوقوف لوگ تھے ایک آیا اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سچا اٹھایا ہوا ہے اتنا بڑا تھیلا ہے جو اٹھایا نہیں جا رہا تو تعے دینے والے کہتے ہیں دیکھا کتنا ریاکار ہے بڑی بوری بھر کے لایا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت خرچ کرتا ہے ہم بھی ایسے کرتے ہیں ہمارا بھی یہی رواج ہے بڑے پیسے دے رہا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے دوسرا لایا تھوڑا سا چھوٹی سی سیلی ہے تو تالا دینے والے تالا دیتے ہیں کہ اس سے چار پیسے تو سارا ساری دنیا فتح کرا لیں گے اس سے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑتے اس کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ نے فرمایا اللہ کلے ہو مزہ تلو مزہ اللہ دی کا میں يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحتمة الحتمة وما أدراك ما نار الله الموقدة التي تطلع على دس ہلاکت ہے بربادی ہے ہلاکت اور بربادی ہے لپ حمادت المت جو اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہاتھوں سے اشارے کرتے تانے دیتے چڑھاتے ہیں مومنوں کو اللہ جمع جمع دادا اپنا مال تو جمع کیا ہوا ہے گن گن کے رکھ رہا ہے نہ تھوڑا دیتا ہے نہ زیادہ دیتا ہے دینے والوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ سب اللہ اس بے کا خیال ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا لہم پھر حسمتی اللہ بتا رہا ہے تیرا خیال ہے کہ مال جمع رہے گا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا جو مومنوں کو دکھ دیتا ہے لوگوں کو اشارے کرتا ہے آنکھیں مار کے ان کا مزاق اڑاتا ہے فرمایا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا وما آگرہ کا من فوتما تجھے کیا معلوم کہ فوتامہ کیا ہے نار اللہ کا اللہ کی جلائی ہوئی آگ اور تمہاری جلائی ہوئی آگ ہی خیر اس میں ہی کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا نہ تو آئیے روح لا تو ضرورسلم مسلمانوں کو دکھنے دو بولا تو آئیے روح نہ نہیں ان کو ہار دلاؤ اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے پاک کر دو امام الانبیاء نے حکم دے دیا کہ اس کو پاک کر دو کتنا مشکل طریقہ ہے پاک ہونے کا پتہ بھی ہے کہ یہی ہوگا لیکن جہنم کی آگ کا خوف ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہے دنیا کے اندر پتھر کھا کے سنسار ہونا منظور ہے اللہ کے دربار میں پریتی کی حالت میں جانا منظور نہیں ہے یہ اسلام ہے یہ ایمان ہے جب ایمان دلوں کو پکڑتا ہے تو یہاں پہنچا دیتا ہے وہ اللہ کے بندو اللہ کہتا ہے کھجور کے ٹکڑے سے جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں سو دو سو چار سو پانچ سو روپئے سے انسان جہنم سے آزاد ہو جائے کیا چاہیے انسان کو اس دن سے پہلے پہلے جس طرح آسمان سے لے کر زمین تک مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک ساری دنیا سونے سے بھر جائے سارا دے کے بھی ایک انسان کو آزادی نہیں ملے گی اور آج یہ عالم ہے آج یہ عالم ہے کہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے جہنم کی آگ حرام ہو سکے کتنے بیوقوف ہے کتنے بیوقوف ہیں جس بہترین اور سنہری موقع سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ایک چیز مسجد میں لگا دو مسجد پچاس سال قائم رہتی ہے دو سال قائم رہتی ہے لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی کے سوال میں اس کا حصہ ہے جس سے ایک ہی گئی کہاں ہے اللہ کتنا دے رہا ہے ہم دینے لینے کے لیے تیار نہیں ہے آسر سے انسان ہے نفی خوش زمانے کی قسم انسان گاتے میں دیکھ لو انسان گاتے میں ہے فرعون نے کیا کمایا اتنی دولت سے کیا حاصل کیا اتنی اولاد سے کیا حاصل کیا اتنے اتنی بادشاہ سے کیا حاصل کیا اتنا جاور کچھ بھی حاصل نہیں کیا دنیا کی جانتے سمیٹی اور آخرت کا عذاب سمیٹا کتنی عمر پائی کتنی بڑی بادشاہت ملی کیا پلے پڑا اور دوسری طرف کون ہے میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ برس کی زندگی اس طرح سے اس کی زندگی میں اتنا کچھ کر کے گئے الانبیاء علیہ عرب والسلام کو پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کے لفظ بلند ہو رہے ہیں اور دنیا نیکیاں کر رہی ہے حصہ امام الانبیاء کو مل رہا ہے جب بندہ بندہ بن جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے جب انسان سیدھی راہ پہ لگ جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ کتنی برکتیں دے دیتا ہے اللہ رب العزت کس طرح توڑیوں سے سونا بنا دیتا ہے تیری میری زندگی کا بھی یہی عالم ہے میں تو بھی گندگی کا ڈھیر ہے مٹی کے بنے ہوئے ہیں ٹھیکریوں سے بھی کم قیمت ہے پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے ہوئے ہیں اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سچے مغل بن گئے اللہ رب العزت وہاں پہنچا دے گا جہاں پہنچنے کا تصور بھی کرنا مشکل آئیے مل کر کوشش کریں اللہ کے بنے اللہ کے بنے امام المیا نے فرمایا کہ جاؤ اس کو پاک کر دو پاک کر رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں پتھر مار کے سنسار کیا جا رہا ہے جنت میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا کہ دنیا کی کی کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردور سے ہے سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردور سے ہے اور یہ مسجد جنت الفردور کا راستہ ہے یہاں کسی نجس آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں کسی پریت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جس کے دروازے میں کسی پریت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہاں کیسے کوئی پریت داخل ہوگا جنت میں کوئی پریت نہیں جائے گا گنا سارے کے سارے میں پریتیاں ہیں قسمت اچھی ہے تو گنا پار کروا لو اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے تو دنیا سے پاک ہو کے چلا جائے گا وہ خوش نصیب ہے جو یہاں سے پاس ہو کے نہ گیا و مسلمان بھی ہوا تو اس کو جہنم کی آگ سے پاک کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا نصیب اچھے ہے تو یہاں سے پاک ہو کے جاؤ قسمت اچھی ہے تو یہاں سے پاک ہو کے جاؤ یہاں پاک ہونا بہت آسان ہے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے یہاں پاک ہونے کے لیے توبہ کر لو نیکی کر لو برائی ہو گئی ہے تو اس کے بدلے میں نیکی کر لو آسان ترین طریقہ ہے یہ یہ تین بہترین طریقے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے مولا کے دربار میں ہاتھ ہی پھیلانا ہے نا وہ تو فوراً مان لیتا ہے فوراً مان لیتا ہے اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں نیکی کر لو مصیبتیں آ گئی ہیں تو صبر کر لو یہ تین بہترین چیزیں ہیں جن کے لیے انسان اپنے آپ کو این پاک صاف کر سکتا ہے جس نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا فریدی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا مومن اور مسلمان بھی ہوا تو جو مجھ سے کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں بھیجے گا وہاں سے صاف کر کے نکال کے پھر جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا جنت میں بھیجے گا اس لیے فرما فمن زخ امیندار وہ اس جنت جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا جو جہنم کے راستے جنت میں گیا اس کی کامیابی مکمل کامیابی نہیں تو پتھر مارتے مارتے واضح ہے کہ خون تو نکلے گا کسی کو چھینڈا پڑ گیا خون کا اس کے منہ سے گالی نکل گئی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس نے گالی دی ہے اور بندہ کس طرح کا ہے ہماری نظریں بھی اسی طرح کی ہے ایسا بد کردار کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا لیکن توبہ ایسی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کی معافی ہو جائے اس کو گالی دیتے ہو اس کو گالی دیتے ہو ہمارا یہ عالم ہے کہ نیک پاک سالے انتہائی پاک باز انسان جس کو ساری عمر نمازیں پڑھتے دیکھیں روزے رکھتے دیکھیں صدقے کرتے دیکھیں دین کے کام کرتے دیکھیں صبح بھی دین کے کام میں لگا دوپہر کو بھی دین کے کام میں شام کو بھی دین کے کام میں سامنے ہی داڑھی آئی پھر سفید ہو گئی ساری عمر دیکھتے رہے کوئی ایک کہہ دے اس کے بارے میں کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو سارے شہر میں شام تک دما دیں گے کہ گناگار ہے کوئی نیکی باقی نہیں رہی چالیس برس تک تیس برس تک جس کو نیکی کی حالت میں دیکھتے ہیں سب کوئی بھول جاتا ہے تو جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ فلاں جرم کیا ہے اس نے مزہ آ جاتا ہے اس کے جرائم نشر کرنے کتنے بیوقوف ہیں کتنے بیوقوف ہیں کتنے نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ دلاؤں ہوں آپ کو کہ عورت نے آگے اعتراف کر لیا گنہ کا امام الانبیاء نے اسے پاک کر دیا کسی صحابی نے ضرورت محسوس نہیں کی ٹٹوڑنے کی جائزہ لینے کی پتہ چلانے کی کہ وہ مرد کون ہے جس نے اس سے برائی کی کسی صحابی نے بات نہیں کی کتنا خوبصورت معاشرہ ہے کتنا بہترین معاشرہ ہے چگری سے کتنا پرہیز ہے لوگوں سے لوگوں کے آئے تلاش کرنے سے کتنا بچتے ہیں لوگ کسی نے نام نہیں دیا ضرورت محسوس نہیں کی اسے خود ہی خیال آیا کہ وہ تو جنتی ہو گئی میں پیچھے رہ گیا اس نے بھی آگے عرض کی اللہ کے رسول جیسے اسے پاک کیا مجھے بھی پاک کر نادا تو آئیے روحم مومنوں کو ہار نہ دلاؤ بلا چتبا اور آتے ہیں اور ان کے پوشیدہ ایپ تلاش نہ کرو ان کے پوشیدہ ایپ تلاش نہ کرو ایک تو ہے نا کہ کہیں سے کوشش کر کے نکال کے پھر نشر کرنا تلاش کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے لا تجسس ہوں وہ تحسس ہوں جاسوسی نہ کرو کسی تو نہ لگاتے پھرو کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کی اجازت نہیں ساتھ ہی امام الانبیاء نے فرمایا پمن تطبا عورت جو مسلم بھی اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ ہے تلاش کرتا ہے تتبا اللہ عورت اللہ بھی اس کے پوشیدہ ہے تلاش کرے گا پمن تتبا اللہ جس کے پوشیدہ ہے اللہ رب العزت نے تلاش کیے اللہ اسے ضرور و رسوا کر دے گا جہاں مرضی چھپ جائے اللہ ضرور اسے ذلیل کر دے گا میرے بھائیوں یہ کوئی میری تمہاری باتیں نہیں ہیں یہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے جن سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے جن سے بڑی مومنوں کی اور مسلمانوں کی نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا من انفسهم امهاتهم النبی اولا من انفسهم مومنوں کو چاہیے جتنا اپنا خیال کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خیال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلاط والسلام کو بھی اپنی کم پرواہ تھی اپنے ساتھیوں کی زیادہ پرواہ تھی مسلمانوں کی زیادہ پرواہ تھی یہی اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما تم حریص علیکم عزیز علیہ ما انتم دکھ تمہیں ہوتا ہے تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت تم پہ آتی ہے محسوس اس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم تمہاری لالچ ہے کسی طریقے سے مسلمان اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں دنیا اخبا کی سہایتیں حاصل کریں ترمیزی اور رحمہ ہوگا یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو بھی مومن ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو اسلام ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک یہ دل کے اندر جاگوزی نہ ہو دل کے اندر جگہ نہ پکڑے دل کے اندر اپنا مقام نہ بنائے انسان کو اپنی گرفت میں نہ لے اس وقت تک بات نہیں بنتی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو غلطیاں ہم روز کرتے ہیں چسکے کے ساتھ محبت کے ساتھ کرتے ہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ غلطیاں نشان نہیں کرتی ہیں کہ ایمان ابھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوئی ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ابھی زبانوں پر پھر رہا ہے اس لیے زبان کو استعمال کرتے ہوئے قطع نہیں سوچتے کہ مولا کریم بھی سن رہا ہے مولا ہر بات سنتا ہے سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ مولا میری باتیں سن رہا ہے ما يلفظ من قول الا رقيب رقیب جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے تمہارے کرنوں پر بیٹھے ہیں تیار بیٹھے ہیں فوراً لکھ لیتے ہیں غلط ما قدم و آسارک وکل شعین غلط ما قدم و آثار جو کچھ کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے جو پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہاتھ ہلتے ہیں یہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو کہتی ہے یہ بھی لکھی جا رہی ہے جو کان سنتے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے اور لکھا کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے تمہارے اپنے جسموں میں بھی لکھا جا رہا ہے وجود میں بھی لکھا جا رہا ہے یہ بھی بول بول کے گواہی دیں گے قیامت کے دن کتابیں بھی نکالی جائیں گی قیامت کے دن تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں سے بات چلی تھی جب ایمان کی بات شروع کی تھی تو یہاں سے بات کی تھی کہ دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے دنیا میں انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت سب سے عظیم شان نعمت سب سے زیادہ قابل قدر نعمت سب سے زیادہ قیمت والی نعمت اور سب سے زیادہ مہنگی نعمت نعمت ایمان نعمت ہدایت نعمت اسلام اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اور ہم بیوقوف ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ایک تو اس کی قدر کرنا ہے ایک اس نعمت کو بڑھانا ہے ایک اس نعمت کو بڑھانا ہے ایسے آواز کریں ایسے اعمال کریں جن سے یہ نعمت بڑھے زیادہ سے زیادہ ہو اتنی زیادہ ہو جائے کہ پھر سر سے لے کر پاؤں تک ہم اس نعمت کے اندر غرق ہو جائیں اور کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جو ایمان کے بغیر رات کی تاریخوں میں بھی اللہ یاد رہے دن کی دکانوں میں بھی اللہ یاد رہے لاکھوں کے مجموعے میں بھی اللہ یاد رہے اولاد میں بیٹھ کے بھی اللہ یاد رہے اکیلے میں بھی اللہ یاد رہے نعمتیں ساری اکٹھی ہو جائیں نعمتیں ایمان نہ بھولے فقیر ہی آ جائے یاد رہے کہ میں فقیر نہیں ہوں میرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اس لیے میں فقیر کا احساس قائم رہے کہ مجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت سب سے بڑا سرمایہ حاصل ہے وہ سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے ہدایت کا سرمایہ ہے اسلام کا سرمایہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا سرمایہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ مولا رب العزت والجلال اس کا مالک و خالق ہے اور اس کا معبود ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں دنیا کی کوئی شہر ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی ساری دولتیں مل جائیں دنیا کے سارے سرمایہ مل جائیں نعمت ایمان نہ ملے تو بندہ فرعون اور شداد کا ساتھی ہے نعمت ایمان مل جائے کچھ بھی نہ ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے امام الانبیاء کی رفاقت سے بڑھ کر کیا حاصل کیا ہوگا اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے یہ ہم کس لیے کہتے ہیں یہ ہم اس لیے کہتے ہیں نمبر ایک نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے ہوتے ہوئے ہر نعمت نعمت بن جاتی ہے اور یہ نہ ہو تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی یہ بات بہت دھیان سے سننے کی ہے نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کی موجودگی میں ہر نعمت نعمت ہے اور نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جب یہ چھن جاتی ہے دنیا کی کوئی نعمت نعمت نہیں رہتی ہر نعمت عذاب اور وبال بن جاتی ہے اس لیے فرمایا والا آسرے ان انسان لفی خسر زمانے کی قسم تاریخ گواہ ہے دیکھ لو نظر دوڑا کے دیکھ لو ایسے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دی بہترین صحتیں دی بہترین قد کاٹ دیے بہترین شان و شوقت دی دنیا کے سارے سرمایہ دیے حکومتیں بھی دی کوئی شہ نہیں ہے جو نہ دی ہو لیکن اس کے باوجود وہ گاٹے میں رہے انہوں نے نقصان اٹھایا انہوں نے نقصان اٹھایا یہ انسان کیوں ہوا اس لیے کہ ان کے پاس نعمتوں کی احساس جو ان تمام نعمتوں کو نعمت بناتی ہے وہ نہیں تھی آپ نہیں دیکھتے کہ انسان کے پاس کروڑوں کی دولت ہوتی ہے کروڑوں کی دولت ہوتے ہوئے بندہ بڑھاپے میں دیکھتا ہے کہ اور آج نہیں ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ غیروں کا ہے میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور وہ انسان جو نعمت ایمان سے محروم ہے تو وہ تو خود اپنے لیے اس میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہر نعمت اس وقت نعمت بنتی ہے جب ایمان ہو اگر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن ایک ایک شہ کا حساب لیا جائے گا اور جس کا اللہ نے حساب پوچھ لیا وہاں انسان مارا گیا منو کے شفل حساب ہلاکا جو حساب میں پھنسا لیا گیا امام الانبیاء نے فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول تو قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہونے والا ہے قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہونے والا ہے فرمایا ہے عائشہ انما ہی یہ تو صرف ضابطے کی کاروائی ہے بلایا جائے گا بلایا جائے گا کھول کے سامنے رکھا جائے گا پھر معاف کر دیا جائے گا مومنوں کا مومنوں کا حساب نہیں مومنوں کا حساب نہیں حساب کی کاروائی ہے کافوں کا حساب ہے یہ کوئی حساب ہے آئے بھائی حساب ہو رہا ہے گناہ شمار کیے جا رہے ہیں نیکیاں دیکھی جا رہی ہیں گنا ہی گنا ہے نیکی کا وجود ہی نہیں ہے سارے گنا اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ مایوس ہو گیا سمجھا گئی کہ جہنمی ہوں فرشتوں نے کاروائی ڈال دی کہ اس کے پاس گنا ہو کے سوا کچھ نہیں ہے ہر طرف گنا ہی گنا ہے اتنے رجسٹر ہیں ایک کم سو رجسٹر ہے اور ایک دفتر ایک رجسٹر اتنا لمبا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے ہم تو اپنے حساب سے ایک آدمی کو چپ کر کے لوٹ لیتے ہیں دو چار لاکھ روپیہ ہوا ہزار دو ہزار روپیہ ہوا ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن وہ اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے کتنی نسلیں اس کی فقیر بنتی ہیں کتنے چور بنتے ہیں کتنے ایمان ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ گناہ لکھے جا رہے ہیں بالکل ایسے ہی معاملہ نیکیوں کا جیسے میں نے ابھی عرض کیا مسجد میں سو روپیہ دے کے انسان بھول جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے میں نے کوئی تیر نہیں مارا لیکن مسجد سو سال تک قائم رہتی ہے لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے جسموں میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس کے وہم میں بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن ہوتی ہاں ہے اللہ کے یہاں ظلم نہیں اللہ کے یہاں انصاف رشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تلاش کرو شاید کو نیکی ملے دیکھو فرشتے نکال کے لائق تعریف کا ایک پردہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کے سوا کوئی نیکی نہیں ہے اس کی فرمایا اس کو ایک پلے میں رکھو پہلے شمار ہوگا پھر کا وزن ہوگا پہلے کتاب پھر حساب پھر وزن آنا پہلے کتابیں پکڑائی جائیں گی پھر نیکیاں گنی جائیں گی پھر تولی جائیں گی ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھو دوسرے میں وہ سارے دفاتر رکھو اس سے کہا جائے گا کہ اور تیرا وزن ہونے والا ہے وہ کہے گا اللہ یہ کیا مذاق ہے یہ تعلق کا پردہ کیا کرے گا پھر میں آ کے آج انصاف ہونے والا ہے کسی پر ظلم نہیں ہوگا تم اپنا وزن دیکھو جب وہ پلڑے میں رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا دفتروں والا اوپر اٹھ جائے گا امام الانبیاء نے لا ما اسم اللہ سی اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی جس کے نام کا یہ حال ہے اس کے کام کا کیا حال ہے جس کے نام کا اتنا نظم ہے جس کے نام کی یہ اہمیت اور یہ قیمت اور یہ قدر ہے اس کے کام کے کیا کہنے مولا کے ناموں کا یہ عالم ہے اس کے کاموں کے کیا کہنے جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے یقین کے ساتھ اس کے وزن کا یہ عالم ہے جو لا الہ الا اللہ کے مطابق پوری زندگی میں سر کرے اس کی عزت و عظمت اور وقار اور وزن کے کیا کہنے ظلم نہیں ہوگا آج ظلم نہیں ہوگا اب بتائیے ایمانداری سے یہ کوئی حساب ہے یہ تو مولا کریم کی رحمت کا ایک انداز ہے بسنے کے بہانے ہیں بسنے کے طریقے ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایک اینٹ لگانے والا سالوں تک بہت سارے نمازیوں کا ثواب پاتا ہے اتنا دیتا ہے مولا اتنا دیتا ہے خود بھی کوئی نہ لے اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے اور ہم بیوقوف ہیں جو دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آخر کے لیے کچھ نہیں لینا چاہتے دنیا میں سب کچھ مل جائے اندر انسان الفی کچھ تو میرے بھائیوں ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو مل جائے تو ہر نعمت نعمت بن جاتی ہے اور آج بھی نعمت ہوتی ہے والدین بھی نعمت ہوتے ہیں دولت بھی نعمت ہوتی ہے گھر بھی نعمت ہوتا ہے ہر چیز مولا کریم کے ہاں جا کے نعمت بن جائے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی ہر نعمت اس کے لیے آزاد ہے ہر نعمت اس کے لیے وبال ہے ہر نعمت کے بدلے میں اس کو سلب اٹھنی پڑے گی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حساب میں پھنسا لیا وہ بچ نہیں سکتا بل اصر انسان خوش زمانے کی قسم ہے بے شک انسان گھاٹے میں ان آ من بچے کا کون گھاٹے سے جو ایمان لایا وہ بچے گا جتنی مرضی دوستیں اکٹھی کر لو جتنی مرضی نعمتیں اکٹھی کر لو جتنی مرضی سرمایہ اکٹھے کر لو بچے گا لو جس کے پاس نعمت ایمان ہوگی سرمایہ ایمان ہوگا دولت ایمان ہوگی اس کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا تو میرے بھائیوں میں پھر توجہ دلاؤں کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھو اللہ پر یقین کو بھی یاد رکھو اللہ کو جانو گے اللہ کو پہچانو گے تو ہی مانو گے نا تو سنو گے سمجھ آئے گی کہ اللہ کتنا عظیم ہے تو بھی یقین کرو گے نا یقین کرو گے تو اس کے سامنے جھکو گے نا جھکو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں عزت پاؤ گے جتنا جانو گے اتنا ہی مانو گے جتنا مانو گے اتنا ہی جھکو گے جتنا جھکو گے اتنی ہی اللہ رب العزت کے ہاں عزت پاؤ گے جو سنتا نہیں ہے تو جانے گا کیسے جو جانے گا نہیں وہ مانے گا کیا جو مانے گا نہیں وہ جھکے گا کیا جو جھکے گا نہیں وہ اللہ رب العزت کا عزت کہاں سے پائے گا ساری عزتیں جھکنے میں ہے اور جھکا نہیں جا سکتا جب تک اللہ رب العزت کی عظمت اس کا جلال دلوں کے اندر نہ بیٹھے اللہ کی عظمت اس کا جلال اس کی عزت اس کا وقار اس وقت تک دلوں میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو جانا نہیں جائے گا جو جانے گا وہی مانے گا جتنا جانے گا اتنا ہی مانے گا اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بتایا جائے اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے جلال کے بارے میں اس کی صفتوں کے بارے میں اس کے ناموں کے بارے میں اس کے مقام کے بارے میں جو زیادہ جانے گا وہ زیادہ مانے گا جو زیادہ مانے گا وہ زیادہ جھکے گا جو کچھ زیادہ جھکے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں عزت پائے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ وقت ہوتا ہے جب سجدے میں بڑا ہوا ہے اس سے زیادہ جھکنے کی سوچ کوئی نہیں جو سب سے زیادہ جھکتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کچھ مانگنا ہو تو سجدے میں جا کے مانگا کرو کچھ مانگنا ہو تو سجدے میں جا کے مانگا کرو اور وہاں کرو سبحان ربی اللہ اللہ سے بلند کوئی نہیں اور مجھ سے مجھ سے نیچا کوئی نہیں میں دنیا میں سب سے نیچا اللہ سب سے بلند سب سے بلند ہو کے مجھ سب سے جھکے ہوئے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور محبت بھی کر رہا ہے تو میرے بھائیوں ایمان کی دولت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے ایمان کی دولت نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی اس لیے اگلی باتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی تو اگلے خطبوں میں ان کی وضاحت کہ ایمان کی دولت سے نعمتیں نعمتیں بنتی ہیں ایمان کی دولت ہو تو انسان انسان بنتا ہے ایمان اور اسلام لازم مضبوط ہے ایمان اور انسان لازم مضدون ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ اس کو انسان نہیں مانتا اور ایمان ہے تو نیکی نیکی بنتی ہے جتنے مرضی جتن کرتے رہو جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی نیکی نیکی نہیں بنے گی جتنا مرضی صدقہ کرتے رہو اور سب سے بڑی بات ایمان ہے ایمان کے ذریعے بندے کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی مقام نہیں ایمان کی دولت مل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کی سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر کوئی مقام نہیں ہے اللہ رب العزت توفیق کے طلبگار ہیں اللہ نے ایمان کی دولت توفیق فرمائے اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے سیکھے ہوئے کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اسے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق عقیدہ اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس عقیدے اور یقین کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرمائے وہ سقیدیں اور یقین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے جو توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تو الحمد للہ الحمد للہ کما ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مذل له له له يذلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة

كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك کہیں رحيم میں کئی خطبے حاضر نہیں ہو سکا آج کل یہ رمضان شریف سے پہلے جو دو مہینے ہیں ان میں ملک بھر کے دینی مدارس کا تعلیمی سال ختم ہوتا ہے اور اس حوالے سے مدارس میں تقریبات ہوتی ہیں کانفرنسیں اور جلسے ہوتے ہیں جن میں شرکت کے لیے دوست احباب مجبور کرتے ہیں اس لیے بہت ساری جگہوں پر تو انکار کر دیتے ہیں لیکن بعض مقامات پر مجبوری بھی ہوتی ہے ویسے بھی ہمارا کام تو چوکی دارہ کرنا اور منادی کرنا آوازیں لگانا ہے اللہ رب العزت کی طرف جہاں کوئی زیادہ شوق سے سنے وہاں زیادہ منادی کرتے ہیں خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ اکتائے ہوئے ہوں اور کسی اور کو سننا چاہتے ہوں شاید کسی اور کی آواز آپ تک زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ سکتی ہو اس لیے اگلے دو مہینے بھی رمضان تک کبھی یہاں کبھی کسی اور جگہ کسی کبھی کسی اور جگہ کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ باہر جانے سے خاص طور پر جمعے کے دن پرہیز کیا جائے لیکن بعض اوقات مجبور ہو کے جانا پڑتا ہے تو اس غیر حاضری کو محسوس نہ کریں محسوس کرنے کا ویسے حق بھی نہیں ہے کہ میری غیر حاضریاں آپ کی غیر حاضریوں سے بہرحال کم ہیں اور میرا لیٹ ہونا بھی آپ کے لیٹ ہونے سے کم ہے اور میں بہت اچھی طرح وہ سارے چہرے پہچانتا ہوں جو مجھے آنے پر اصرار کرتے ہیں اور پھر کبھی لیٹ ہوتے ہیں کبھی غائب ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن پر وہ راضی ہو ربنا تقبل منا لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولی والدینا لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اللهم اللهم اللهم اعز الاسلام الاسلام والمسلمين والمسلمين انصر اعزنا ولا ولا ولا ولا تذلنا واكرمنا تهنا تحرمنا وزدنا تنقصنا رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي عزل عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا عين وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا اللہ حبك وحب من يحبك کراتی وبل مساکین اللہ نسل اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اكفنا بحلالك عن عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك لعن الكفرة الفجرة الذين يسدون سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك خذهم خذهم أخذ أخذ عزيز عزيز مقتدر مقتدر إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت